مٹا دے گا اللہ پاک اس سے برائیاں اس کی لہو اجرا نمبر دو جلد منفیات اور بڑا کرے گا واسطے اس کے اجر کو اس کا ثواب اللہ بڑھا دیں گے سمجھا تھی بھولنا اب حضرت عدت کے مسائل شروع ہو گئے کہ معتدہ جو ہے جس کو طلاق مل گئی ہے اور عدت کے دوران ہے تو عزت کے دوران نسخہ بھی دینا پڑے گا سکنا بھی دینا پڑے گا وہ سن رہے ہو دکان بھی دینا پڑے گا اور نسخہ بھی دینا پڑے گا ہر معتدہ کو خواب و رجعیہ ہے خواب و مغلزہ ہے خواب و بائنا ہے ہر حال میں نسخہ بھی دینا پڑے گا سکنا بھی دینا پڑے گا سمجھ رہے ہو خواب و حاملہ ہے یا نہیں ہے حاملہ ہو گئے یا ہو گئے ہر حال میں دینا پڑے گا نسخہ یہاں حاملہ کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حاملہ کا بعض اوقات حمل جو ہے وہ قریبی ہوتا ہے مثلا ایک مہینے کا حمل تھا اور طلاق مل گئی تو اب وہ پورے آٹھ مہینے بیٹھے گی گھر میں کتنے مہینے کیونکہ حید والی تو تین حید گزار کر چلی جائے گی وہ ڈھائی مہینے میں بھی پورے ہو سکتے ہیں لیکن اس نے پورے آٹھ مہینے بیٹھنا ہے تو عزت کیونکہ لمبی ہے تو ممکن ہے کوئی آدمی اس کی طوالت کی وجہ سے نفقہ دینا چھوڑ دینا تھکنا دینا اس لیے خاص طور پر خبردار حاملہ کو بھی نفقہ خرچہ دینا پڑے گا ورنہ نفقہ خرچہ صرف حاملہ کے لیے نہیں بلکہ تمام موقع کے لیے اس اص کے نو ہننا میں ہے کو ٹھہراؤ تم ان کو گھروں کے اندر جہاں خود ٹھہرتے ہو تم جہاں تم آپ رہو تم یوں اپنی طاقت اور ہمت سے جتنی تمہاری ہمت ہے بڑا مکان کی ہمت ہے تو بڑا مکان دے دو چھوٹے کی ہمت ہے تو چھوٹا دے دو پکے کی ہمت ہے پکا دے دو کچے کی ہمت ہے کچا دے دو جیسا ہو ہمت ہو تمہاری ہمت سے بلا تو لا لو حکم چل کا ہے حکم دونوں ملتا دیکھو حکم آ گیا ایک صورت تو یہ ہے کہ عورت کو نکال دیا جائے نکل تو میرے گھر سے طلاق دے کر اس کو نکال دیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مسئلہ معلوم تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو گھر دو تو اس نے کہا چلو گھر میں تو رہے گھر سے تو نہیں نکالا لیکن مختلف طریقوں پر تنگ کرنا شروع کر دیا مختلف طریقوں پر تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ خود تنگ ہو کر بھاگ جائے نکل جائے ایسے بھی کرتے ہیں نا حضرات ہوا کرتے ہیں نا جی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے سمجھا دیں تو وہ جو ہے اللہ نے خبردار ان کو تنگ نہ کرو گلا تو اور نہ نقصان دو تم ان کو تاکہ تنگی کرو تم اوپر ان کے لکھا سکنا کے بارہ میں کس کے بارہ میں سکنا کے بارہ میں الاتے حمل حکم سالے سے چل کا ہے حکم سالے سے اور اگر ہوں میں وہ یہ بتی بھی جلا دو جی یہ بتی اور یہ بھی جلا دو الفاظ نظر آئے اچھی طرح کوئی بھلے مانس بیٹھا آیا تھا جس کو اٹھنے کی توفیق ہو گئے جی؟ تو ماشاء اللہ بھرپور مجھے کھا بھی اگر آ جاتے نا پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا یہ یہ بتی بھی جلا دو نا جی یہ بھی یہ بھی اچھا دیکھ جی۔ وین کن الاتے ہیں بند کرتے ہو اچھا اندر دیکھو اب تم وہ خود کرتا رہے گا تو اندر دیکھو وین کن الاتے ہم حکم سالے سے جی چل گئے تیسرا حکم ہے اور اگر ہوں گے وہ صاحب حمل کی تو ان سے تم جب خرچ کرو تم اوپر ان کی حتیٰ کے وضع کریں وہ اپنے حمل کو حمل وضا کریں جب تک نہ اتنے تک ان پر خرچ کرتے رہو اچھا سے اب وضع حمل ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی اب عورت تو ہو گئی نا آزاد سن رہے ہو عورت کو طلاق دے دی گئی عدت تھی اب وضاح حمل کے ذریعے عدت ہوئی ختم ہو گئی اب عورت آزاد ہو گئی اب کیا کریں جی بچے کو دودھ پلانا ہے فرمایا تو کوشش کرو کہ وہی مطلع کا جو ہے وہی دودھ پلائے کوشش یہی کرو کہ وہی اس کو اجرت دو کیونکہ اب تو وہ اجنبیہ بن گئی ہے نا جی۔ وہ اجرت لے گی پیسے لے گی اور دودھ پلائے گی کیونکہ وہ ماں ہے نا بچے کی والدہ ہے تو والدہ جتنی توجہ کرے گی اور تو کوئی عورت توجہ نہیں کر سکتی اروانا لَكُمْ حکم رابے ہے حکم رابے اگر اجہاقت اگر دودھ پلا میں وہ کون وہ متعلقہ عدت کے بعد وہ مطلع کا دودھ پلا میں وہ واسطے تمہارے ارغانہ کے نیچے لکھا ہے کہیں اوپر نیچے اجرت پر وہ پیسے لینے اور دودھ میں تو بس دو تم ان کو اجورا ہننا مقررہ اجرتیں ان کی ان کی مقررہ اجرتیں ان کو دے دو تم و رو بین کم بے اور مشورہ کر لو تم آپس میں اور مشورہ کر لو تم آپس میں اجرت کے بارہ میں بارہ میں اجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لو بے معروف مناسب طور پر معروف ان کا مانا مناسب طور پر مناسب طور پر اجرت کا مشورہ کر لو جو مناسب ہو وہ طے کر لو سمجھ رہے ہو اور مشورہ کر لو تم آپس میں اپنے درمیان بیماروزن مناسب طور پر سر تم یہ علت ہے میرے دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خامد جو ہے نا طلاق دینے والا وہ نقصان دینا چاہتا ہے اس عورت کو تو سنو تو صحیح کس طرح اگر اور عورت لے آئے گا تو مثلا وہ ہزار روپیہ مہینے کا لے گی دودھ پلائے گی اس فرض کرو ہزار روپیہ لے لے اب وہ خامن کیا خامن تو نہ رہا تو طلاق ہوگی وہ کیا کہتا ہے والد لڑکے کا والد وہ کہتا ہے میں جیسے کیسے کروں گا اور عورت لے آؤں گا میں اس نام مراد سے دودھ نہیں پلواؤں گا سمجھا سکتے اور عورت میں لے آؤں گا میں دو ہزار دوں گا پانچ ہزار دوں گا لیکن اس کو میں پیسے نہیں دوں گا اس سے میں دودھ نہیں پلاؤں گا کیوں کہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماں ہے اس کا دل کرے گا کہ بچہ میرے پاس رہے تو یہ تنگ آ کر کہے گی نہ مرادہ اچھا میں مفت دودھ پلاتی ہوں بچے کو میرے پاس رہنے دے میں مفت دودھ پلاتی ہوں میرا کام اس طرح بن جائے گا اللہ نے کہا خبردار ایسا بالکل نہ کرو آخر تم اور عورت لے آؤ گے تو اس کو جو اجرت دو گے تو وہی اجرت اس بیچاری کو دے دو یہ ماں ہے بچے کی جتنا یہ خیال کرے گی تمہارے بچے کا وہ دوسری عورت کو خیال نہیں کر سکتی تم وہ پیسے اس کو دے دو سمجھیے بات اسی طرح بعض اوقات ماں بھی گڑبڑ کرتی ہے وہ کس طرح گڑبڑ کرتی ہے وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی اس کے بیٹے کو دودھ نہیں پلاؤں گی سمجھا کہ کیوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر پانچ سو دیتا ہے تو تنگ آ کر ہزار دے کیوں وہ سمجھے گا کہ میرے بیٹے کے لیے جتنا مفید یہ عورت ہے اور کوئی نہیں ہے ہمیں تو وہ تنگ آئے گا اور بجائے پانچ سو کے کہے گا یہ ہزار دے مہربانی کر میرے بچے کو دور اللہ نے عورت کو کہا کہ خبردار تو بھی تنگ نہ کر ورنہ ممکن ہے تیرا خامد جو ہے خواب کا وہ ناراض ہو جائے اور تجھے نہ دے ایک اور عورت لیا پھر تو کیا کرے گی اس لیے تو صحیح ہو جا جتنی اجرت ہے مارو اس طریقے پر تو لے لے اور توجہ دے دیتا ہے کا سر آپ اپنے مشورہ کر لو مناسب طور پر طے کر لو کیوں اس لیے کہ وہ ان اور اگر تنگی آپس میں تنگی کرو گے تو خامد عورت کے لیے خامد نہیں کہہ سکتا وہ بچے کا والد عورت پر تنگی کرے گا عورت والد پر تنگی کرے گی تو فیصلہ اخرا تو بس ضرور دودھ پلائے گی اس بچے کو کوئی دوسری عورت اور عورت آ جائے گی ہمیں دودھ پلائے گی لیکن سات حکم خامص حکم خامص میری مطلب طرف دیکھو وہ عورت کیونکہ اب اجنبیہ بن گئی ہے نا وہ دودھ پلائے گی وہ دو رقمیں لے گی کتنی رقمیں لے گی دو ایک رقم لے گی اپنی اجرت دودھ پلانے کی اجرت لے گی اور دوسری رقم لے گی بچے کا نسخہ خرچہ بچے کا ہوتا خرچ ہوگا نا جی وہ تو اس کا نہیں ہے بچہ تو والد کا ہے وہ خرچہ دے دے نا جی اب یہ لے جانے سے خرچ کرے صاحب فراخی کا اپنی فراخی سے بچے پر خرچ کرے اپنی فراخی سے اور وہ انسان جو تنگی کی گئی ہے اس پر تنگ کر دیا گیا اس کا تو پتہ یہ خرچ کرے کچھ اس سے جو دیا ہے اس کو اللہ کا آپ نے لا یکلف اللہ یہ جملہ معترض ہے تھا مل ملکی ہے اس لیے کہ نہیں مکلف کرتا اللہ کسی نفس کو مگر اس اتنی قدر کے دیا ہے اس کو اللہ ان قریب کر دے گا اللہ پاک بعد تنگی کے کچھ آسانی اللہ پاک تنگی کے بعد آسانی کر دیں گے اس لیے نفقہ دینے سے نہ ڈرو جی، اس لیے نسخہ دینے سے نہ ڈرو بس یہ ختم ہو گیا جی مسئلہ کیا مصیبت ہے جی نہیں لے سک موت کے دوسرے تک مفت ہے جب تک اس کے گھر میں رہے گی میں یا فکر تو ہم نہیں پڑھ رہے ہم پاک پڑھ رہے ہیں جو مسئلہ اندر آئے گا وہ سمجھ لو اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ پوچھ لو باقی تم فکا کے سوالات شروع کر دو اس کی بیماری نہیں ہے تب آئیے میں کریئر کے نا تک امریک رب گیا بار وہ بنا حصہ بن شدیدہ مسائل کے بیان کرنے کر لیے عزت کے مسائل آ گئے طلاق کے مسائل بھی آ گئے نسخہ اور سترا کے مسائل بھی آ گئے اب حضرت تخویف دنیا بھی آ رہی ہے کہ کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا مقصد کیا ہے اے مسلمانوں تم بھی ان احکامات پر عمل کرو ورنہ اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا یہ مسائل انصاف کے بعد تخویف ہے اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی حکم اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں سے بس حساب لیا ہم نے اس بستی سے حساب بڑا سخت حساب سخت سے مراد کیا ہے یعنی اعمال شرکیہ و کفریہ کوئی معاف نہیں کیا جی، یعنی و شرکیہ کوئی معاف نہیں کیا اور عذاب دیا ہم نے انہیں عذاب نکرن بہت گندا کا مانا بہت گندا بہت گندا <clears throat> اور بڑا گندا ہم نے ان کو آزاد دیا خزاقت وبال امرا بس امریا پر چکھا اس بستی نے نکل کر دنیا میں جی۔ کہاں چکھا دنیا میں چکھا اس نے سزا اپنے کام کی اور تھا نتیجہ اس کے کام کا خسرن تباہی نتیجہ اس کا جو ہے وہ خسرن تباہی نکلا آج اللہ ہو جاؤں سمرہ اخرویہ جی۔ وہ سمرہ دنیا بھی تھا یہ سمرہ اخرویا ہے پیار کر رکھا ہے اللہ نے آخرت میں کہاں آخرت میں واسم کا دقت اللہ اصول فوج ہے کامیابی کا اصول ہے اور نیچے لکھا ہے جب انجام بے فرمانی کا یہ ہے جی۔ جب انجام جی۔ بے فرمانی کا یہ ہے تو بس ڈرو تم اللہ پاک سے اے عقل والے ہو عقل والے ہو خدا کی نافرمانی سے بچو تم اللہ دینا آ منو یہ بشارت ہے اور یہ الباب کی تشریح اور تفصیل ہے سمجھا عقل والے کون ہے عقل والے اللہ وینا آ منو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ لوگ جنہوں اوپر لکھا ہے یعنی مبحد صاحب عقل ہے نہ مشرق مبحد صاحب عقل ہے ہاں مبحد عقل والا ہے مشرق عقل والا نہیں ہے قد انزل اللہ شارح ایمان نمبر ون شارح ایمان ایمان کی شرح کرنے والی دو چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ ایک رسول اللہ یہ پہلا شارح ایمان ہے تاکہ اتار اللہ پاک نے طرف تمہارے ذکر کو نصیحت نامے کو رسول حضرت رسول جو ہے یہ ذکر سے بدل نہیں بلکہ حلت تو ہاتھ سے برند بار گلتی تو بھی لگے تو عامل مقدر ہے ارسالہ کب ارسل رسول اور بھیجا اللہ پاک نے رسول کو یہ شار ایمان نمبر دو ہے یتلو علیہ فریدت الرسول علیہ وسلام چلتا ہے نبی علیہ السلام کا فریدت چاہے پڑھتا ہے اوپر تمہارے ایسے اللہ پاک کی مبینات جو واضح کرنے والی ہے مبینات واضح کرنے والی ہے آپ کام آتے ملاحیہ کو سمجھا گئی احکامات الہیہ کو واضح کرنے والی ہیں سمجھا گئی واضح لے جو دینا غرض بے ست کیوں بھیجا اللہ پاک نے سمجھا سی تاکہ نکالے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے اچھے اندھیروں سے طرف نہ بولتے لیکن دیکھو سوال ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے کتاب نازل فرمائی رسول بھیجا تاکہ اللہ پاک ایمان والوں کو اللہ دین آ و عامل الفالحات کو غول و سے نکال کر نور کی طرف لے آئے بھئی جو لوگ آمنو ہو گئے عامل الفالحات ہو گئے وہ تو ظلمات سے نکل آئے وہ ظلمات سے نکل آئے نا شیر کو کفر کے اندھیروں سے نکل آئے اور ایمان کی طرف آ گئے پھر ان کو نکالنے کا کیا مانا سوال سمجھ آیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں مومنین کو اور عاملین کو نکال رہا ہوں اندھیروں سے نور کی طرف بھائی جو مومن ہیں جو عامل ہیں ان کو نکالنے کا کیا مطلب ہے جواب جواب وہی ہے جو حدل المستقین میں پڑھائے سمجھا کہ یہاں اللہ دین آمن سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے یہاں مراد اللہ دین آمن سے وہ ہیں جو مستقبل میں ایمان لانے والے ہیں جن کی قسمت میں کیا ہے ایمان ہے مستقبل میں ایمان لائیں گے ان کو اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے نکالے گا سمجھ رہے ہو اور اس کو تو جگاؤ یہ ٹوپی والا <clears throat> کرو مانا اللہ دینا آ مانو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے اچھے نیچے لکھا ہے جن کی قسمت میں ایمان و عمل صالح ہے ایمان عمل ہے سمجھا تھی ان کو نکالتا ہے یہ نکالتا ہے کہاں سے ظلمات سے اندھیرے کون سے مراد ہے شرک جہل بدعت شرک جہل اور بدت اندھیروں سے طرف نور سے نور سے مراد توحید علم سنت والا نور شرک کے مقابلے میں توحید جہل کے مقابلے میں علم اور بدت کے مقابلے میں سنت کا نور ہے ممن بلّہ ہے یہ قوت اس کا دیا کا بیان ہے اور وہ انسان جو ایمان لایا اللہ پاک پر قوت عملی اور عمل کرتا رہا اچھے جو دخل سمرائے سمرے تکمیر کیا لکھا ہے سمرائے تکمیر نہیں لکھا ہوگا سمرا لکھا ہے لکھو لکھو لکھو سمرہ تکمیل ایک تو لفظ ہے چپ کر کے بیٹھے ہو سمرا تکمیل لیا اور وہ انسان جو ایمان لایا اللہ صاحب پر اور عمل کرتا رہا اچھے دخل داخل کرے گا اس کو باغات میں بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہرے رہنے والے بیچ ان باغات کے آبادن ہمیشہ جہاں خالدین کے بعد کے آبادن کھڑا ہے نا تو یہاں تجریز کریں گے رہنے والے بیچ ان باغات کے ہمیشہ قد احسن اللہ رزقا تاکیق بہت اچھا کیا ہے اللہ نے واقع اس کے رزق کو اللہ نے اس کے لیے روزی رزق بڑی اچھی بنائی ہے اللہ الگی خلب سدا سماواسی ممن الارض مثلا ہونا اگر ترجمہ لو یہاں ایک بات چھوٹی تھی آخر میں چلا ہوگا میں سہامی احکاف میں سمجھایا تھا کچھ یاد ہے جی میں نے کہا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر ادیر علیہ السلام نہ ہوتے تو آسمان زمین پیدا پھر نسارا کہتے تھے کہ اگر ادھر عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو آسمان زمین پیدا پھر شیعہ کہنے لگے حضرت علی نہ ہوتے تو آسمان زمین پیدا سنیوں نے کہا ہم تو پیچھے رہ جائیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آسمان زمین پیدا وہ تو ایک آدمی نے کہا نیا گردے شفیع آدم نام محمد را نہ آدم یافتے توبان نو ادبرک جائے گا یعنی نو علیہ السلام کو غرق سے نجات نبی علیہ السلام نے دی ہے نہ آدم یا نیا گردے شفیع آدم نام محمد را نہ آدم یافتے توبان نوح اد غرق نہ جائے گا اللہ معاف کرے گا شیوں نے کہا ہمارے بارہ امام جو ہے وہ نہیں مرا کرتے ان لمجم اما ہمارے جو بارہ امام ہیں نہ مرے ہیں نہ مریں گے سمجھا سنیوں نے کہا تمہارے بارہ نہیں مرتے ان اولیاء اللہ لا یموتون ہمارا کوئی ولی نہیں مرتا سمجھا جی ان سے چند قدم آگے ہیں برجن من الى اخرى سمجھا جی تو حضرت یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو یہ جہان پیدا نہ ہوتا اس عقیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے یہودیوں سے شروع ہوئی ہے ابتدا کہاں سے آئی ہے کہ یہودیوں سے ابتدا ہوئی ہے کہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ جہان پیدا نہ ہوتا سمجھا نا سی ورنہ اس بات کی کوئی حقیقت نہ قرآن میں نہ حدیث سن رہے ہو اب دیکھو یہ آ رہا ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ جبھی سمجھایا وہ آساس نے اور یہاں تمام زیادہ بازے سمجھا گئی آ گئی بات اللہ الدین خالہ کا خبا کرو غور کرو اب آیت ہے بڑی اہم اللہ البی خلق سبا سماوات دلیل تو ہی نکلی جیسا ہے دلیل تو ہی نکلی ہے اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا سات آسمانوں کو ومن الارض مثل ہنہا اور زمینیں بھی مثل ان کے سات زمینیں پیدا فرمائی سبحان اللہ یہاں زمینوں کا ذکر ہے سات زمینوں کا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں سات آسمان ہیں اور نیچے سات یہ بات انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا سات زمینیں ہیں یا تنزل الامر بینا ہونا اترتا رہتا ہے میرا حکم درمیان ان کے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان میرے آسمانات آتے رہتے ہیں لکھا تشریح نہیں تشریح احکامات آتے رہتے ہیں کیوں یا اللہ تو نے یہ سات آسمان کیوں بنائے سات زمینیں کیوں بنائی لیتا مولہ ان اللہ کل شعین قدیر تاکہ معلوم کر لو تم تاکہ جان لو تم ان اللہ خاصا تصرفیہ خاصا اللہ کے تصرف کا بیان ہے کہ بے شک اللہ پاک اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں اللہ کو ہر کام کرنے کی طاقت اور ہر کام کرنے کی قدرت ہے کوئی کام اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے وہ ان اللہ خاصا علمیہ طریقہ ہے خاصا علم لیا اور یہ کہ بے شک اللہ پاک نے کافی احاطہ کر لیا ساتھ ہر چیز کے علوے علم کے اللہ نے ہر چیز کا علمی طور پر احاطہ کیا ہوا ہے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ریت کے ذرات درختوں کے پتے بارشوں کے قطرے اور اس کے علاوہ سینے کے راگ دلوں کے حواجت خواتر کر جو کچھ بھی ہے کوئی چیز اللہ کے علم اور قدرت سے باہر سن رہے ہو واضح ہوئی بات نہ ہوئی اللہ فرماتے ہیں میں نے سات آسمان سات نے کیوں بنائی ان اللہ اللہ کل قد احاط شین دو مقصد ہیں دو حکمتیں ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ بتانا چاہتا ہے اور اللہ اپنا علم کامل بتانا چاہتا ہے تو سمجھ یہ بات یہ حکمت ہے اس کے پیدا کرنا چاہتا ہے اچھا تھی سورہ تحریم جو ہے حضرت یہ سورہ حدیث کے دونوں اپنے مضمونوں پر متفر ہے لیکن لکھن شر مرتب لکھن شر سورہ حدیث میں انصاف کا مضمون پہلے آیا تھا تحریم میں بھی پہلے آئے گا اپنا اور جہاد کا مضمون وہاں دوسرے نمبر پر آیا تھا یہاں بھی دوسرے نمبر پر آئے گا قصہ فروشان نزول نبی علیہ السلام و تسلیم روزانہ اثر کے بعد جاتے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ ہا کے گھر اور وہاں جا کر شاد کیا کرتے تھے بی بی ہفتہ اور بی بی عائشہ کو پتہ چلا انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہے دوسری پارٹی ہے نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات کی دو جماعتیں تھیں کتنی جماعتیں تھیں ایک بی بی عائشہ ہفتہ سودا یہ حضرات تھے اور ایک جماعت جو تھی وہ بی بی زینب ام سلمہ اور یہ حضرات سمجھا نا سر چونکہ جماعت دوسری تھی اور ویسے بھی غیرت تو یہ کیا کام ہو گیا کہ وہاں جا رہے ہیں آپس میں مشورہ انہوں نے کیا کہ کوئی ایسی صورت سوچو کہ حضرت کو وہاں جانے سے روکا جائے چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت جب آئے نا کسی کے پاس تو وہ اس کو کہہ دیں کہ حضرت آپ کے منہ سے تو مغافیر کی وہ آ رہی ہے حضرت کو بدبو جو ہے وہ اس سے نفرت تھی خیر نبی علیہ السلام تشریف لائے بی بی ہفتہ کے گھر بی بی ہفتہ نے کہا حضرت آج آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے مغافیر کی کیا آپ نے کہا نہیں میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی میں نے شاد کیا ہے زینب کے گھر اور تو کچھ نہیں تو ہفتہ نے کہا کہ ہاں پھر وہ شاد کی مکھی جو ہے وہ عرفت درخت پر بیٹھی ہوگی وہاں سے اس نے رقص چوسا ہوگا اس لیے مغافیر کی بو آ رہی ہے کیونکہ شاد کے کی جس درخت پر بیٹھے نا سمجھا تو اسی کے اثرات ہوتے ہیں شاد کے اندر مغافیر جو ہے وہ گوند ہے عرفت درخت کا تو شاید وہ عرفت درخت پر بیٹھی ہے وہاں سے وہ اس نے چوسا ہے رس تو مغافیر کی وہ آ رہی ہے اچھا آپ نے سمجھا کر میں نہیں کیوں گا آئندہ کے لیے سمجھا اللہ کی قسم میں شہاد نہیں کیوں گا لیکن تو بتانا کسی کو نہیں سمجھا کہ زینب کو پتہ چلے گا وہ دلگیر ہوگی پریشان ہو گئی کہ حضرت نے قسم کھائی ہے سمجھا نا حضرت وہاں سے آئے بی حق حفصہ بھاگی بھاگی گئی بی بی بیشت بات کام ہو گیا کام بن گیا ہے ہم نے حضرت کو روک دیا کس طرح کام بن گیا اس طرح حضرت نے قسم کھائی ہے سمجھا نہیں اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی حضرت کو پہلے تمبی فرمائی کہ میرے حلال کو حرام کیوں کرتے ہو اور اس کے بعد ادواج ادوا متحرات کو بھی تمبی فرمائی ہے بسم اللہ الله لك خطاب برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ہے نہیں دکھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کر رہے ہو آپ قسم کھا کر اس چیز کو جو حلال کر دیا اللہ پاک نے آپ کے لیے دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حلال حرام کرنے کے مالک نہیں ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز حلال اور یہ چیز لیکن آپ حلال حرام کے مالک نہیں ہیں کہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں دیکھو آپ نے قسم کھائی اللہ نے فرما دیا لینا تو ہر رہے وہ کیا فرمایا اچھا۔ اور اس طرح ایک حدیث آتی ہے حضرت علی پر رم اللہ تعالیٰ انہیں دوسری شادی کرنا چاہیے بی بی فاطمہ پریشان رہتی تھی جب ماں فوت ہو گئی تین بہنیں جوان بچوں والی فوت ہو گئی چار بھائی فوت ہو گئے اب اکیلی رہ گئی یا سہارا ہوتا ہے خامن کا یا باپ کا خامن ہاں، نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا بی بی فاطمہ علی نبی علیہ السلام کو عرض کیا آپ نے خطبہ دیا تو فرمایا فاطمہ تو بگا تو لوگو فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے میرے بدن کا یوری بونی مارا بہا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے فرما اتنی رقط ہر میں و حلال بلا وہ حل حرام میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا يضرب الله لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت وہ بن تحت رجل واحد اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے ادب کی بیٹی جو ہے وہ ایک جوان کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی وہ ابو جہل کی بیٹی تھی نا جس جی. کی بیٹی تھی ابو جہل کی بیٹی تھی جس کے ساتھ حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل ابوب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو فرمایا رسول اللہ اور ابوب اللہ کی بیٹی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی تو اس موقع پر آپ نے یہ خطبہ دیا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے وہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ حلال و حرام کرنے کا مالک کون ہے اللہ ہے نبی علیہ السلام نہیں دوسری بات کسی چیز کو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ایک ہے تحریم اعتقادی اور ایک ہے تحریم عملی تحریم اعتقادی اور تحریم تحریم اعتقادی یہ ہے کہ انسان کسی اللہ کے حلال چیز کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ حرام ہے اللہ کی حلال چیز کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کیا ہے یہ کفر ہے تحریم اعتقادی کیا ہے کفر ہے اور ہے تحریم عملی عملی تعلیم یہ ہے کہ انسان عقیدہ تو رکھتا ہے کہ یہ حلال ہے لیکن عملی طور پر اس کو حرام سمجھتا ہے نہیں کھاتا تو اگر یہ ہے کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم نے کھجور نہیں کھانا جی اور وہ نہیں کھاتا تو یہ تو جائز ہے کوئی حج کی بات نہیں کیونکہ یہ بیماری ہے اور اگر کوئی مجبوری نہیں بس یوں ہی اس نے قسم کھا لی ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے تو سمجھا تعلیم اعتقادی کیا ہے کفر ہے تعلیم عملی اگر مجبوری کی وجہ سے تو جائز ہے کوئی حج نہیں جائے گی اور اگر تعلیم عملی جو ہے وہ بلا کسی مجبوری کی ہے تو وہ ناجائز اور حرام لے ماں تو ہر یہ بھی تعلیم کون سی تھی عملی تھی اس لیے ہے عمل حرام کرتے ہو آپ اس چیز کو جو حلال کر دیا اللہ پاک نے آپ کے لیے تب تبھی مرداتا کا سبب تحریم اور طلب کرتے ہو آپ رضامندیاں اپنی بیویوں کی اور اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں قد فرض اللہ لکم بیان کفارا طریقہ ہے بیان کفارا تاکید مقرر کر دیا اللہ پاک ہے واقعی تمہارے کھولنا اپنی قسموں کا یعنی قسم توڑنے کے بعد کفارے کا بیان ہے کھولنا اپنی قسموں کا اور اللہ پاک کا خاص ہے تمہارا وہ علی وہ اور وہی ہے جاننے والا چنانچہ کفارہ کے ذریعہ پابندی قسم ہٹا دی کفارا کے ذریعہ الحکیم و حکمت والا کفارے کے ذریعہ پابندی قسم ہٹا دی غیر اثر نبی ہو خیال کرو تو جو ہے اور جب کہ چھپا کر کہی نبی علیہ السلام نے طرف اپنی بات بیویوں کے حدیثن ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جات بیویوں کو ایک بات چھپا کر کہی اور جب کہ چھپا کر کہی نبی علیہ السلام نے طرف بات اپنی بیویوں کے حدیثن ایک بات کون تھی کہ میں شاد نہ پیوں گا مگر تو دیہی اس حدیث کی اس حدیث اور اس بات کی وہ اظہر اللہ علیہ اور مطلع کر دیا اس پیغمبر کو اللہ پاک نے علیہ اوپر اس بات کے بدریا وہی کے مطلع کر دیا بدریا وہی کے وہی کے دریا مطلع کر دیا یہ بہو وہ امبر چل کا ہے سیرت نبویہ چل کا سیرت نبی علیہ السلام کی سیرت کہ آپ نے بی بی ہفتہ کو شرمندہ نہ کیا پوری بات نہ کی بس آدھی بات کی اور آدھی نہ کی تاکہ وہ زیادہ شرمندہ نہ ہو گئے ہاں باد بتلا دیا حضرت نے کچھ حصہ اس بات کا اور منہ موڑ لیا امبا کچھ حصے سے کچھ حصہ بتلا دیا کچھ حصے سے منہ موڑ لیا یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے سیرت ہے پر جب کہ خبر دی حضرت نے اس خبر کی بھی ہاں پر جب کہ خبر دی نبی علیہ السلام نے ہاں اس بی بی حفصہ کو اس بات کی قالت من امبا عقیدہ عقیدہ نبی علیہ السلام کی گھر والیاں بھی یہی عقیدہ رکھتی تھیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے ورنہ وہ پوچھتی کیوں من امبا کہا گا پوچھنے صاحب کس نے خبر دی ہے آپ کو اس بات کی آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے عائشہ کو بتا دیا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے دیدی عائشہ کو بتا دیا ہے کس نے خبر دی آپ کو اس بات کی قال نبان خبیر آپ نے فرمایا خبر دیے مجھے ذات پاک نے جو علم والا اور بڑا خبردار ہے ان تطوبہ اللہ میری طرف دیکھو ازواج متحرات جو ہیں وہ ہیں محب چاہے اور نبی علیہ السلام ہے محبوب ایسا نہ تھی اچھا پھر نبی علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ ایمان کی شرط ہے ازواج متحرات کو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی تو یہ محبت ایمان کی علامت ہے کس کی علامت ہے اس کا مطلب ہے یہ محبت اچھی ہے بری نہیں ہے لیکن جہاں محبت آتی ہے وہاں غیرت بھی آتی ہے کیا سمجھ رہے جہاں محبت آتی ہے وہاں غیرت بھی آتی ہے اب جب ازواج کو حضرت کے ساتھ محبت کی تو ظاہر غیرت بھی ہوگی تو گویا یہ محبت بھی صحیح ہے اور غیرت بھی کیا سمجھ رہے محبت بھی صحیح ہے اور غیرت بھی صحیح ہے لیکن غیرت جو ہے جب تک اعتقادی رہے تو رہے جب عملی اختیار شکل اختیار کر لے ہوئے کہ انسان غیرت کی وجہ سے دوسرے کو ضرر پہنچانے لگ جائے یہ حرام ہے یہ کیا ہے اب ازواج متحرات نے غیرت کی سمجھا غیرت تو محبت کی وجہ سے محبت جائز غیرت بھی جائز لیکن وہ حد سے بڑھنے لگی اور انہوں نے ترکیب استعمال کی اور نبی علیہ السلام و تسلیم کو بی بی زینب کے گھر سے روک لیا تو یہ ترکیب جو ہے یہ ناجائز ہے سمجھ رہے ہو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کرو توبہ کرو اب حاشیے پر دیکھو کو لکھا ہے خلاصہ کیا لکھا ہے مجھے لکھ لکھا سبق ہے سبق سبق کے نیچے عبارت لکھی ہے اب پہلے مانا کرو پھر وہاں آ کر پڑھیں گے ان توبہ ہے توبہ اگر توبہ کرو تم دونوں رجوع کرو تم دونوں طرف اللہ پاک اللہ کی طرف رجوع کرو تم دونوں تو جزا مقدر ہے تو بہتر ہے کیونکہ تو بہتر ہے کیونکہ چونکہ فقد فقت قلوب اس لیے کہ پستا کی جھک پڑے ہیں دل تمہارے جھک پڑے ہیں کس بات کی طرف اس طرف کے اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا ہی بنا لے اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا ہی بنا لے اچھا آگے گوجے بابا الرسول کے کبھی نہیں حضرت کی محبت کی وجہ سے کبھی نہیں ہے مگر اطلاع سے حق کے غیر کی وجہ سے کبھی نہیں ہے غیر کا حق طرف ہو رہا ہے نہیں جی، اس لیے یہ غلط ہے اگر توبہ کرو تم دونوں طرف اللہ پاؤ تو پتا کی جھک پڑے ہیں دل تمہارے انتظار اور اگر چڑھائی کرو گی تم دونوں اوپر اس کے اگر چڑھائی کرو گی تم دونوں اوپر اس کے جگہ مقدر فلا وارا علیہ فلا تو کوئی نقصان نہیں آ سکتا ان اللہ یہ انطوبہ اور قلوب کما انتظاہرا یہ خطاب کس کو ہے تسنیہ کا خطاب ہے نا جی یہ کس کو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال پورا میں تیار ہوتا رہا کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ یہ عورتیں کون ہیں جن کو آپ اللہ پاک خطاب کر رہا ہے پورا ایک سال میں تیار ہوتا رہا لیکن حضرت عمر کا روگ اتنی تھا کہ میں پوچھ نہیں سکتا تھا حالانکہ حضرت ابن عباس چھوٹا تھا اور حضرت عمر نے اس کو اپنی مجلس شورا کا ممبر بنا دیا سمجھا نا سر مجھے سورا کا ممبر تھا بڑا مقرر تھا حضرت عمر کا لیکن کہتے ایک سال پورا تیار ہوتا رہا اور مجھے جرت نہ ہوئی کہ میں پوچھوں آخر حضرت عمر نے حج کی تیاری کی تو میں نے بھی حج کی تیاری کر لی کہ حج تک کٹھے جائیں گے تو سفر ہوگا کہیں تو موقع مل جائے گا پوچھنے کا حج پر گئے مدینہ منورہ سے مکہ گئے کتنے دنوں کا سفر ہے موقع نہ ملا حج کیا حج کے دوران مکے میں رہے موقع نہ ملا پھر واپس جب آ رہے تھے حج کے مدینہ منورہ تو ایک جگہ پر اترے ہوئے تھے حضرت عمر قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف گئے تو میں بھی ساتھ پیچھے ہو لیا میں نے لوٹا اٹھا لیا پانی کا اور چلتے چلتے وہاں حضرت عمر جب قضائے حاجت سے واپس آئے وضو کر رہے تھے پھر مجھے موقع ملا اور میں نے پوچھ لیا کہ حضرت من آسان اللہ تعالی وہ دو عورتیں کون ہیں جن کو اللہ یہ فرما ابھی تک میں نے سوال پورا نہیں کیا تو فرما عائشہ بہادر عائشہ کون ہے دو عورتیں بی بی عائشہ اور بی بی رضی اللہ سمجھا سی بہن تضا ہرا اور اگر چڑھائی کرو گی تم دونوں اوپر اس میرے پیغمبر کے سلا گھر ہے میرے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہے مددگار اس کا مولا کا میں نے رفیق اور ساتھی لکھا ہے مولا رفیق اور ساتھی وہ ہو اور جبریل علیہ السلام بھی اس کا ساتھی آئے کس بات میں تبسط فیود کس میں تبسط فیود میں اور نیک مومن کیا نیک مومن کس بات میں تابعیت کی وجہ سے کس وجہ سے ہاں وہ تابعیت کی وجہ سے بل ملا تو باد اور علاوہ ان کے اور فرشتے بھی علاوہ ان کے ظہیر مددگار ہیں اور فرشتے بھی ان کے علاوہ کیا مددگار ہیں اچھا آسا رب ہو کے نیچے کر رف ہے شبو شبو شاید ازواج متحرات کہیں کہ ہاں،, ہاں پیغمبر بھی تو انسان ہے ہمارے بغیر کیسے گزارے گا ہمارے بغیر اللہ نے خبردار میرا پیغمبر اگر اب تمہیں طلاق دے دے تو تم سے بہتر ہے میں اس کو دے دوں گا ہاں رب بہو انتظار امید ہے اس کے رب کے اندر کہ اگر طلاق دے دے وہ تمہیں سمجھا کہ جو کہ میں تبدیل کر دے اس کے لیے بیویاں بہتر تم سے مسلمات حکم بردار مسلمات کا مانا حکم بردار مومناتن یقین رکھنے والیاں مومناتن مانا اور بولو صحیح کرنے والیاں کون تاثر نماز میں کھڑی ہونے والیاں نماز میں کھڑی ہونے والیاں تا عبادت رجوع کرنے والیاں آپ عبادت کرنے والیاں سائے حاصل روزہ رکھنے والیاں سائے ہاتھ روزہ رکھنے والیاں سیبا کیوں اب کچھ تو ہوں گی سیبا اور کچھ ہوں گی کنواریاں کچھ طیبہ اور کچھ ماریاں ہوں گی مطلب دیکھو یہ بات کا ذکر اللہ نے پہلے کیا اور کنواری کا ذکر بعد میں کیا اس کی کیا وجہ حضرت کنواری عورت کے ساتھ لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جو ہے اچھا سمجھا جاتا ہے خود نبی علیہ السلام نے بھی تعریف کی ہے لیکن بعض امور ایسے ہیں گھر کے جن کے اندر سیے کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے حضرت جو شادی کیا کرتے تھے نا حضرت کی شادیاں صرف شاوت پرستی کی وجہ سے نہیں تھی کیا سمجھ رہے ہو صرف کیونکہ اگر شاوت پرستی مقصود ہوتی تو حضرت کا حال یہ تھا کہ چار ہزار آدمی کی آپ کو طاقت تھی کیا کہہ رہا آدمی کتنی آدمی تھی چار ہزار کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو چالیس جنتیوں کے برابر طاقت تھی کتنی جنت کے اندر جو مومن مسلمان رہیں گے چالیس مرد جنتی ان کے برابر آپ کو طاقت تھی اور ایک جنتی مرد کی طاقت جو ہے وہ ایک سو کے برابر ہے کتنی کے برابر ایک سو آدمی کو جتنی طاقت ہوتی ہے جنت کے اندر ایک جنتی کو اتنی طاقت ہوگی جب چالیس بن گئے تو چالیس سو بن گئے یعنی چار ہزار اب جس آدمی کے پاس چار ہزار آدمی کی طاقت ہے تو کم از کم اس کے پاس چار ہزار بیویاں تو ہونی چاہیے بھائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے چلو چار ہزار نہ ہو تو ایک ہزار ایک ہزار نہ ہو تو ایک سو ہاں جی ایک سو نہ ہو تو پچاس ہو گئے تو یہ بارہ جو نو شادیاں آپ کی تھیں یہ طاقت کے مطابق کم ہے یا زیادہ ہے اور پھر اکثر بیوہ سمجھا دو کنواریاں ہیں اپنا ہے بی پی زینب جی کے کنواری کو بمن ملے تھی کیونکہ حضرت اس کے قریب نہیں جا سکا تھا تو باقی ساری بیوہ ہیں تو حضرت کا مقصد شادی کرنے کا صرف شاوت پرستی نہیں تھی حضرت کا مقصد یہ تھا کہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو وہ مسائل سیکھ سیکھ کر زیادہ سے زیادہ عورتوں کو بتائے کیونکہ شریعت کا دو حصے ہیں نا ایک حصہ مردوں کے متعلق ایک حصہ عورتوں کے متعلق ہے بات ہوئی اب حضرت سیبہ عورت جو ہے اس کو گھر چلانے کا بڑا تجربہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گھر چلانے کا تجربہ ہے بھائی مہمان آئے بیٹھے ہیں کون سا مہمان کس درجے کا ہے اس کے لیے کیا تیار کرنا ہے کس چیز کو سنبھال کر رکھنا ہے کس طرح خدمت کرنی ہے گھر کا کام کرنا ہے کون سا سودا لینا ہے کون سا نہیں لینا سمجھا سی تو یہ کاری جو ہے اس کے ساتھ انسان کو وقت اچھا اس کے ساتھ گزار سکتا ہے لیکن گھر کا کام بھی تو چلانا ہے نا گھر کا کام چلانے کے لیے کون زیادہ موضوع ہے یہ بات زیادہ موضوع ہے اس لیے سے یہ پہلے ذکر آیا کچھ تو ہوں گی بات وہ اداکار اور کچھ ہوں گی کماریاں حضرات کہتے ہیں کہ یہ شان نزول ٹھیک نہیں کیونکہ اس میں ازواج کی توہین ہے وہ تو امت کی مانی ہے اس لیے ایسا گمان غلط ہے پھر وہ حدیثوں کو کہاں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اعتماد صحیح نہیں ہے یہ شان اگر صحیح نہیں ہے تو ان حدیثوں کو یا تو نکال دو کتابوں سے نکال دو یا تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو بشری سرکاری ہیں باقی اختشان نظور پر مجھے بھی اشکال تھا کئی عرصے تک اشکال رہا مجھے بھی بلکہ بعض اوقات ڈر کی وجہ سے میں بیان نہیں کیا کرتا تھا اصل بات یہ ہے کہ بشری تقاضے انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتے وہ میں نے جس طرح بات بتا دی کہ نبی علیہ السلام چونکہ ان سے تھے محبوب اور یہ تھی محب اور محبت جہاں ہوتی ہے وہاں کیا ہوتی ہے غیرت ضرور ہوتی ہے یہ غیرت کا مسئلہ ہے اب دیکھو اس کو تو تم نے توہین سمجھ لیا اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام و تسلیم ایک بیوی کے گھر میں تھے دوسری بیوی نے پیالہ بھیجا چوری کا چوری سمجھتے ہو چوری کا پیالہ بھیجا تو وہ جب بی بی صاحبہ جس کے گھر میں تھے اس نے جو ٹو جو ہاتھ مارا تو پیارا بھی ٹوٹ گیا چوری نیچے گر گئے تو یہ جیز یہ بھی تو جیز نہیں ہے نا شریعت کو اگر دیکھتے ہو تو یہ بھی تو جیز نہیں ہے کسی کا نقصان کرنا بلا وجہ کیوں نقصان کر رہی ہے تو یہ بشری تقاضے ہیں ماریا کتیا والا بھی بالکل ہے جی بہت ساری روایات میں آیا ہے ماریا کفتیا والا لیکن اس کی ابتدا بھی تو اسی ہوتی ہے ماریا کو کیوں حیران کیا اس کی کیا ہے وہ بھی تو یہی بات آ کر ٹھہرتی ہے پھر کہ بی عائشہ اور ہفتہ نے گڑبڑ کی جس کی وجہ سے اگر دن کچھ ہم کھا حرام بات تو پھر بھی وہیں آ جاتی ہے سمجھا کوئی جواب نہیں ہے اس کا بعض بعض ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے مثلا نبی علیہ السلام جب بیمار تھے تو بی بی حضرت ابو بکر صدیق کے نام فرمایا تو اس کو مسلح پہ کھڑا کر بخاری میں صاف آتا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے یہ کہا سمجھا کہ آج جو آدمی حضرت کے مسلح پر کھڑا ہوگا لوگ اس کو منہوس سمجھیں گے کہ دیکھو نبی بیمار ہے مسلح پہ چڑھ دیا ہے میں نے کہا کہ اب میں اس کی کیا ترکیب کروں میں نے اس کی یہ ترکیب کی کہ میں نے ہفتہ کو کہا کہ تو کہے نبی علیہ السلام کو کہ ابو بکر جو ہے وہ رجل ہے بڑا نرم دل ہے آپ کو مسلح پہ نہیں دیکھے گا تو رونے لگ جائے گا نماز پوری نہیں پڑھا سکے گا عمر بڑا طاقتور ہے اور بڑا متسلب ہے دل کا مضبوط ہے اس کو کہو وہ نماز پڑھائے بی ہم بھی خوش ہوگی چلو میرا باپ نماز پڑھائے گا اس نے کہہ دیا نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے سمایا ان سوائے تو یہ کیا ہے نا صحیح بعض باتیں ایسی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے وہ خود پریشان ہوں لیکن بال موجود ہے کہ میں نے سمجھا دیا یہاں میں یہ تعویل کیا کرتا ہوں کہ شاید اس شاد سے واقعی بو آ رہی تھی بو موجود تھی سنو بات بڑی عجیب بات اب کر رہا ہوں پوچھ لی ہے تم نے واقعی حضرت کے منہ سے بو آ رہی تھی اور اس بو کو انہوں نے بہانہ بنا لیا کیا بنا لیا گو خفیف تھی اتنی ہلکی تھی کہ حضرت کو محسوس نہیں ہو رہی تھی بعض اوقات انسان کے منہ سے بو آتی ہے انسان کو خود کو محسوس نہیں ہوتی دوسرے کو محسوس ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو شاید کہ وہ بو آ رہی تھی حضرت کو محسوس نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ بڑی خفیف سی تھی اس بو کو انہوں نے بہانہ بنا لیا ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کسی اور بیگم کو پوچھے کہ میرے منہ سے وہ آ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں آ رہی تو بس بس نہیں حل ہو جاتا آخر جو آدمی سازش تیار کرتا ہے تو سارے آگے پیچھے دیکھتا ہے نا سارا جب انہوں نے یہ اپنا مشورہ کیا کہ ہم حضرت کو ایسا کہیں گے تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو یہ بات آئی ہوگی کہ اگر وہ نہیں آ رہی اور حضرت کسی اور سے پوچھ لیں گے تو ہم تو جھوٹے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا تو ظاہر ہے انہوں نے جو بات بنائی تھی ضرور اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت کیا سمجھ آیا کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی جس کو انہوں نے بات کو بڑا بنا کر پیش کیا اور حضرت سے قسم اٹھوا پتہ نہیں سمجھ آئیے بات میں ہے میں کر رہا ہوں کہ خیال یہ ہے کہ واقعی کچھ نہ کچھ وہ ضرور آ رہی تھی بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کوئی بو ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو خود کو محسوس نہیں ہوتی دوسرے کو محسوس ہوتی ہے تو شاد جو پیا تو زہر شاد جو درخت سے اترا ہوا تھا وہ درخت کی بو تو ہوگی اس کے اندر ہم نے تو خود تجربہ کیا ہے شاد جس قسم کے درخت کی ہو اس قسم کا ذائقہ ہوتا ہے اس کے اندر بو ہوتی ہے وہ وہ بو بالکل ہلکی تھی سمجھا نا تھی لیکن تھی ضرور سمجھ رہے ہو ورنہ اگر بالکل نہیں تھی تو جھوٹ بنتا ہے اور دوسرا بہت اپنا دھوکھا بنتا ہے تیسرا یہ کہ خطرہ یہ ہے کہ اگر حضرت کسی اور سے پوچھ لیں کہ بابا بو آ رہی ہے اور وہ کہہ دے کہ نہیں آ رہی تو پھر کیا ہوگا نا سر خیال کرو <clears throat> یا و نارا حضرت خطاب مومنین کے لیے جب یہ مسئلہ آیا نا ازواج نے یہ کام کیا تو اب اس کی مناسبت سے اے لوگوں جنہوں نے مان لایا بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارن آگ سے آگ سے بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو کس طرح بچاؤ اصلاح عقائد و اعمال کے ذریعہ اصلاح عقائد و اعمال کے ذریعہ اپنے آپ کو بچاؤ و اہلی کم اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ کس طرح تبلیغ اصلاح اور اس پر عمل کرانا تبلیغ اصلاح اور اس پر عمل کرانا جی عمل کراؤ اس پر سمجھ رہے ہو نارن آگ سے بکو جو ہم نا سبل ہے مولویو آپ ہاں اپنے گھر سے شروع کرو پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرو اپنے گھر والوں کو پابند بناؤ شریعت کا سمجھا نا جی بڑی بات ہے عام طور پر مولویوں کا گھر فارغ ہوتا ہے عام طور پر مولویوں کے گھر فارغ ہوتا ہے کہتا ہے کہ تو نے کہا ہے کہ بی بی زینب منظر کماری کے تھیں کیونکہ حضرت زید اس قابل نہیں تھے میں نے کہا ہے کہ اس قابل نہیں تھے کون ہے پرچی والا پتہ نہیں پتہ چل جائے تو دو ڈنڈے لگ جائے اس کو ٹھیک ہو جائے میں نے تو نہیں کہا کہ زید اس قابل نہیں تھے میں نے تو کہا کہ قربت نہ ہو سکتی ہے بات ہر جن موضوع تھی جسمانی طاقت ہے تھی کہتا ہے اگر جسمانی طاقت تھی چار ہزار کی تو ابو بکر نے چار ہزار مردوں کو ہجرت کی رات کے سر اٹھایا اللہ او انسو تم نارا بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بو دوارا صفت اولا آپ کی پہلی قیمت ایندھن اس آگ کا لوگ ہوں گے بل ہجارا تو اور پتھر ہوں گے لوگ اور پتھر ہوں گے اس آگ کا ایندھن لکڑی وغیرہ نہیں انشاءاللہ شاء اللہ بل ہجارت کی بات باقاعدہ کی ابتدا میں آئے گی وہاں پڑھیں گے ملا ایک صفت نمبر دو اوپر اس آگ کے ملے کا مقرر ہیں خیال کرو آدمی نہیں ہے تو تخت کھائیں گے بلکہ کون ہے ملحقہ ہے بس اول ملحا بڑے سخت خو ورن سخت خو یعنی رحم نہ کریں گے یعنی کریں گے وہ شداد شداد دوسری ہے بڑی طاقتوں والے بڑی طاقت والے کہ مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا ایسے مضبوط کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا لا فون اللہ ہمارا ہوں یہ تیسری صفت ہے نہیں نافرمانی فرمانی کرتے اللہ پاک کی ان کاموں میں جو حکم کرتا ہے وہ ان کو لایا فون کل دن کا دل کے ذریعے وجہ فالونا چوتھی صفت اور کرتے ہیں جو کچھ کے حکم کیے جاتے ہیں جوارے سے جوارے لکھا جفالوں کا تعلق جوارے سے ہے یا کفروا تخویف اخروی آ گئی اور لکھا جو کالے کو کہا جائے گا قیامت کے دن لوگوں جو کفر کرتے رہے لا تارے نہ بہانا بناؤ تم نہ بہانا بناؤ تم آج کے دن کن تو جزونا نہ بہانا بناؤ تم آج کے دن کیوں کیونکہ بے سود ہے چونکہ بے سود ہے بہانا بنانا تمہارا سمجھا سی ان نماز پہ انما ان پہ نیچے لکھا ہوگا اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا اور تم پر اس لیے بدلا دیے جا رہے ہو تم صرف ان کا جو تھے تم کیا کرتے تھے تم دنیا کے اندر دنیا کے اندر جو کچھ تم کیا کرتے تھے صرف اسی کا تمہیں بدلا مل رہا ہے یا بنو اب بشارت ہے اے وہ جنہوں نے مان لایا توبہ کرو تم طرف اللہ پاک سے توبہ کرنا نسو خالص دل سے صاف دل اور خالص دل سے توبہ کرو سمجھ رہے ہو جی؟ سارک سمرے توبا جی۔ یعنی ہے سمرہے توبا آسا ربو کو امید ہے تمہارے رب میں یعنی وعدہ ہے جی۔ یعنی وعدہ ہے ایو فیرا نمبر اول دفعہ مدیرت یہ کہ مٹا دے گا تم سے اد برکت توبہ اد برکت توبہ مٹا دے گا تم سے سیاحت تم تمام برائیاں تمہاری تمہاری تمام برائیاں مٹا دے گا وجود خیلا کم نمبر دو جلب منفیات یعنی اور داخل کرے گا تمہیں باغات کے اندر بہتی ہوں گی نیچے ان کے نئے یوم لا یخل اللہ ہوں یا حضرت کیا لکھا ہے حالات معاشر دو حالتوں کا ذکر ہے ایک معاشر کی حالت کا اور ایک جناب کو فراغ کی حالت کا سمجھا پہلے ترجمہ کر لو آیت کو کر کے پھر دو باتیں سمجھیں ان شاء اللہ تعالیٰ یوم اللہ نبیہ حالت معاشرہ دکھ رہا نہیں جیسے نہیں رسوا کرے گا اللہ پاک کہاں میدان معاشر میں کہاں میدان معاشر میں نہیں رسوا کرے گا اللہ پاک النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے حضرت کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا اللہ مجالنا میں دو باتیں سمجھیے میری طرف دیکھو پہلی بات اللہ فرماتے ہیں میں مومنین کو رسوا نہیں کروں گا مومنین کو حالانکہ کتنی مومن میدان معاشر میں پریشان ہوں گے میدان معاشر میں پریشانی بھگت کر پھر جہنم میں جائیں گے کچھ دنوں کے بعد پاک ہو کر پھر جنت میں جائیں گے ایسا ہی نہیں ہے اللہ فرماتے میں مومنین کو اللہ دین امن ماہو ماہوں کو رسوا نہیں کروں گا حالت خود قرآن بھرا پڑا ہے احادیث اس سے زیادہ بھری پڑی ہے کہ بہت سارے مومن جو ہیں وہ قیامت کے دن میدان معاشر میں بھی پریشان ہوں گے اور نام ہے جہنم میں بھی داخل ہوں گے اور پاک ہو کر پھر جنت کے اندر داخل ہوں گے سمجھ رہے ہو پریشانی تو ہوگی تو اللہ نے نفی کس طرح فرما دی ہے جواب سے پہلے تمہید ہے تمہید یہ ہے کہ خیری اور رسوائی دو قسم ہے رسوائی کتنی قسم ہے دو قسم ہے ایک ہے خیری حضرت کفار والی کون سی خیری ہے کفار والی خیری اور رسوائی جو کافروں کو ہوگی وہ رسوائی دوسری خیریج ہے جو مومنین کو ہوگی کن کو ہوگی اب جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ یہاں خیری منفی جو ہے یہ منفی خیری کفار والی ہے کون سی ہے کفار والی خیری اور رسوائی جو ہے وہ کیفیات میں بھی بڑھی ہوئی ہوگی شدت ہوگی اس کے اندر اور ساتھ یہ کہ وہ دائمی ہوگی ختم ہونے والی وہ جہاں منفی ہے کہ اللہ کافروں والی رسوائی جو ہے وہ ایمان والوں پر داخل ہے مطلق خیریج کی نفی نہیں ہے تاکہ یہ اعتراض آئے و کفار والی خیز مخصوص مراد ہے کچھ سمجھ آیا ہے اب لا جی کے اوپر لکھا ہے یعنی خیز یہ مخصوص کفار والی جو سزا ہے کفر کی جو سزا ہے کفر کی جو سزا ہے وہ مراد ہے مترکن خزی مراد نہیں ہے بات سمجھ دوسری بات اب سمجھو میری طرف دیکھو اللہ پاک نے ان کو کیوں ذکر کیا ہے جس دن کے نہیں رسوا کرے گا اللہ پاک نبی علیہ السلام کو حالانکہ نبی کا رسوا نہ ہونا تو متفق علیہ ہے مسلم بین الکل ہے کہ اللہ پاک ان کو رسوا نہیں کریں گے تو ان کا ذکر کرنے کا چے مانا جواب جواب یہ ہے کہ ان کو ذکر کیا تقویت حکم کے لیے کس کے لیے کیا مطلب ہے تقویت حکم کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ مومنین کا رسوا نہ ہونا اتنا یقینی ہے جس طرح کے نبی کا رسوا نہ ہونا یقینی سمجھ رہے ہو مومنین کا رسوا نہ ہونا اتنا یقینی ہے جس طرح کے نبی کا رسوا نہ ہونا سمجھ رہے ہو اب دیکھو نیچے دکھائے النبیہ پر تقویت حکم ہے یعنی یہ مؤمنین ایسا یقینی ہے جیسا آدمی یہ نبی علیہ السلام جی۔ یہ دری کھول دو تمہارا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا پیچھے والا یہ دری کھول دے کوئی حج کی بات نہیں کھول دے تمہارے سبق میں خلل نہیں آئے گا مجھے پتا ہے کھول دو کھول دو ہاں کوئی شکل کی بات نہیں من الناس من يعبد الله على حرف من الناس من يعبد الله على حرف پیچھے پیچھے بیٹھے نا اللہ اب کرو مانا سے نور ہم ہوں ایدی ہم حالت ثانیہ کل فراق کی حالت کا بیان ہے نور ہم یسا یہ آیت پڑھ رہے ہو پیچھے سورہ حدیث کے اندر نور ان کا دوڑ رہا ہوگا آگے ان کے یہ نور ایمان مراد ہے اور باب ایمان نمبر دو اور ان کی دائیں جانب یہ نور امال صالح مراد ہے جو ہاں، نمبر اول چل گائے کہتے ہوں گے ربنا اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا اخیر تک رکھ تو واسطے ہمارے نور ہمارا اخیر تک واسطے ہمارے ہمارا نور مہربانی کر آخر تک رفت ہوں چونکہ میں بتایا ہوں کہ مناسب جو ہوں گے درمیان پر سراب کے نور ختم ہو جائے گا گر جائیں گے نیچے اور پیچھے پڑے ہیں سورہ حدیث کے اندر ان کو رونا نور کو تو وہ جب ان کا نور بجھے گا تو منہ میں کہیں گے ربا مہربانی فرما جس طرح ان کا نور بج گیا ہمارا نور نہ بجھے بلکہ اخیر تک رکھ تو تاس ہمارے نور ہمارا یعنی راہ میں گول نہ ہوئے یعنی لکھا اچھا لکھ لو پھر یعنی راہ میں یعنی راستے میں گول نہ ہوئے